اٹھارہ نومبر دو ہزار نو دس قرآن پور صفحہ نمبر دو سو چھیالیس چالیس اور چھ چھیالیس صفحہ نمبر دو سو چھیالیس سورت الفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی میں شیخ قبانی و شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہ صورت جس کا نام صورت الانفال ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی اس صورت اور اس کے بعد کی صورت صورت توبہ کا باہمی تعلق یہ ہے کہ دونوں جہاد سے متعلق ہیں سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے اور غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے جو اہم نمایاں اور فیصلہ کن غزوہ ہے وغیرہ اس سے پہلے اور غزوات بھی ہیں لیکن بڑا غزوہ فیصلہ کن غزوہ جس کو فرقان کہا گیا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کا دینے والا تو یہ سب سے پہلا بڑا غزوہ ہے تو اس کا ایک صورت الانفال میں اور صورت الطبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو آخری غزوہ ہے یہ غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا ہے اور غزوہ تبوک نو ہجری میں ہوا ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ آٹھویں صورت ہے پہلی صورت صورت الفاتحہ جس میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور انسان کی بنیادی ضرورت سے اسے آگاہ فرمایا پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا یہاں پھر ایک بات معلوم ہو رہی ہے جو بڑی سمجھنے کی ہے دور حاضر میں گمراہی کا بنیادی سبب اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے یہ بات کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد العالمین اور اس سے پہلے جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے رحمان الرحیم الحمد اللہ بلالمین اللہ کا تعارف اس سے جو بنیادی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس کی بات سنیں پہلے اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے تو آج گمراہی پھیل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے بنیادی سبب یہ ہے کہ کہنے والے کو ہم نہیں دیکھ رہے کہنے والا کون ہے بس متاثر ہیں جناب وہ قرآن سنا رہا ہے وہ کیا ہے جی وہ حدیث سنا رہا ہے حضرت اس نے مجھے حدیث دکھائی ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے حدیث دیکھی وہ جو بات بھی کرتے ہیں قرآن کی کرتے ہیں یا حدیث کی کرتے ہیں اس کے بعد دلائل کا انبار ہے یہ اس کا بڑا مطالعہ ہے قرآن و حدیث کا یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے اس کے اپنے عقائد کیا ہیں دین سے اس کا تعلق کتنا ہے اہل حق سے اس کا تعلق کتنا ہے اہل حق سے اس نے استفادہ کتنا کیا ہے اور اہل حق کا اس پر اعتماد کتنا ہے تو یہ پہلی تعلیم ہے جو اللہ تبارک جی نے دی ہے الحمد للہ بلا عالمین کے پہلے کہنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ وہ کون ہے اس کے بعد پھر اس کی آگے بات کو سنو اور سمجھو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف فاتحہ کے اندر پہلے تو اپنا تعارف کرائے ہے پھر انسان کا اور اپنا تعلق بیان کیا ہے کہ یا کناب دو یا سعین میں انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق ایک تعلق تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کہ خالق کی اطاعت کرنا اس کی ہدایات کے مطابق اس کا نام عبادت اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ تم تو آج یہ بے بس ہو دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت کے مقامات تک تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو تو اس لیے اسی سے مدد چاہو اور اس کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا اور نہ اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا تو اللہ کا تعلق بیان فرما دیا انسان کا تعلق اللہ سے بیان فرما دیا اس کے بعد انسان کی بنیادی ضرورت بیان فرما دی کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہدایت کہ سراط مستقیم کی ہدایت یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے سرات مستقیم لفظی معنی سیدھا راستہ کہ وہ راستہ جو انسان کو جنت میں لے جائے اور جنت میں لے جانا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت اعظم علیہ سات السلام کو پیدا فرمایا جو پہلے انسان تھے اور ان کی روزہ محترمہ رضی اللہ کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو اللہ تعالی نے کچھ دنوں کے لیے مہمان رکھا ہے جنت کے اندر تو جنت میں مہمان رکھا جنت ان کو دکھا دی اس کے بعد جب ان کو زمین پہ اتارا ہے تو یہ فرما کے اتارا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے آپ کی اولاد کے لیے کہ جو یہ چاہے کہ میں اس جنت کا مالک بنوں سبھی تو آپ یہاں مہمان تھے جو چاہے کہ میں اس جنت کا مالک بنوں وہ دنیا میں اپنی اہلیت ثابت کرے گا کہ دنیاوی زندگی اس اہلیت کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے جس نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا اس کو ہم اس جنت میں منتقل کریں گے اور جب جنت میں منتقل کریں گے تو اس سے پہلے ایک ہم مجمع پورے انسان پورے انسانی نہیں ساری مخلوقات کو جمع کریں گے ساری مخلوقات کو جمع کرنے کے بعد اس کے اہل ہونے کا جو اعزاز ہے اس کو ظاہر کریں گے جو ایک اعزاز یہ کہ اس کو عزت دیں گے کہ سب کے سامنے یہ بات ہوگی کہ یہ ہے جنت کا مستحق اور اس کے بعد اس کو جنت میں منتقل کریں گے اور جنت میں جب منتقل کریں گے تو اس میں اس کو دو حیثیتیں حاصل ہوں گی فرمایا کہ حقوق کے اعتبار سے یہ اس کا مالک ہوگا وارث ہوگا اور اعزاز کے لحاظ سے یہاں یہ مہمان ہوگا کہ مہمان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی مہمان پہ بوجھ کوئی نہیں اور مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے لیکن اعزاز و اکرام کے لحاظ سے مہمان ہوگا اور حقوق کے لحاظ سے اختیارات کے لحاظ سے مالک ہوگا تو ہم اس طریقے سے اس کو جنت کے اندر منتقل فرمائیں گے اور وہ راستہ جو جنت کے لے جانے والا ہے اس کو سراط مستقیم کہا سراط مستقیم کہا اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے پہچان فرما دی کہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو انعام یافتہ ہیں انعام یافتہ کون ہیں اللہ کے انبیاء کرام علیہ والسلام صدیقین جو بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں شہدا جن کا عمل جن کی بات جن کا انداز جن کی سیرت جن کا کردار ایمان کی اسلام کی حقانیت کا زندہ ثبوت چلتی پھرتی دلیل اور اس کے بعد صالحین کہ جن کو طبیعت کے لحاظ سے رغبت ہو اللہ کے اطاعت کے ساتھ اور اللہ کے نافرمان سے جن کو کبھی نفرت ہو اس طرح سے ڈھلے ہوئے ہوں وہ صالحین نہیں فرمایا کہ یہ اہل حق کی جماعت انبیاء کرام علیہ مساد اسلام کا سلسلہ تو نبی علیہ علیہط اسلام پہ ختم ہو گیا صدیقین شہداء اور سالین کا سلسلہ اس امت میں قیامت رہے گا پہلے صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد پھر صدیق تین کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ اہل حق کی جماعت قیامت تک موجود رہے گی اور میں کہ اہل حق کی جماعت کی پہچان کیسے کیسے ہوگی راحت ان کے اندر دو باتیں نہیں ہوں گی افراد نہیں تفریق نہیں غیر مغلوب بھی میں تفریح نہیں اور اغوالین میں افراد نہیں تفریح کیا ہے افراد کیا ہے تو ان میں تفریح بھی نہیں افراد بھی نہیں ان میں اعتدال ہے اب یہ کہ تفریح کیا ہے افراد کیا ہے اور اختیار کیا ہے تفریح ہے کہ جس چیز کو ماننا ہے اس کو نہ ماننا اس کا انکار کر دینا یہ تفریح ہے کہ اللہ کو ماننا ہے نہیں اللہ کے وجود کا انکار یہ تفریح نبی علیہ والسلام کو ماننا ہے نہیں نبی علیہ والسلام کے کلام کا انکار جو اشاد اسلام کے ارشادات کے وہی ہونے کا انکار حضرت کے ارشادات کی حجت ہونے کا انکار یہ تفریح ہے تو جس چیز کو ماننا ہے اس کو نہ ماننا یہ تفریح ہے اور جس کو نہیں ماننا اس کو بھی ماننا یہ افراد ہے کہ اللہ اکیلا ہے وحد اللہ شریف ہے اللہ کے ساتھ اور کو مان لیا تو یہ افراد ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غلالت کہا ورغین اوالین کے بھٹکنے والے کہ اپنی مرضی سے جو چیز شریعت میں نہیں اس کو شریعت بنا لیا بغات کو اختیار کر لیا یہ غلالت ہے یہ افراد ہے جس چیز کو ماننا ہے اس کو نہیں مانا یہ تفریح ہے یہ مغروبیت ہے تو بہت یہ مغروبیت سے بھی محفوظ اور غلالت سے افراد سے بھی محفوظ یہ ایک علاج کی راہ چلنے والے ہیں جس چیز کو ماننا ہے اس کو مانتے ہیں جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں مانتے یہ اہل حق کی پہچان اس کے بعد اللہ تبارک بتا رہے ہیں دوسری صورت صورت الباقرہ میں زیادہ تر جو ذکر فرمایا ہے وہ یہودیوں کا فرمایا دیکھیے یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلی امتوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے انکار کیا ہے تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو ہلاک نہیں کیا بحث مجموعی جزوی واقعات تو ہوئے ہیں لیکن بحث مجموعی یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی ہو اور جتنی بگڑی ہوئی قوم یہ ہے اتنی بگڑی ہوئی قوم دنیا میں کوئی نہیں دیکھ لیکن اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا تو اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو باقی رکھا ہے اس امت کے امتحان سے کیونکہ اس امت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے تو امتحان بھی بڑا امتحان ہے تو اس کے لیے اللہ نے صرف شیطان کو نہیں چھوڑا شیطان کے ساتھ ایک پوری جماعت انسانوں کی شیاتی کی اللہ تعالی نے باقی رکھی دیکھیے کہ اللہ کا بار کو بتا کہ حکمت کے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھا فرونی وہ غرف ہو گیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کس کو معبود بنایا بچڑے کو معبود بنایا ان کا جرم فرونیوں کے جرم کے مقابلے میں بڑا جرم تھا فرونیوں نے رب مانا کس کو فرون کو جو انسان تھا تمام اختیارات کا ظاہری اختیارات کا مالک تھا حکمران تھا اس کو انہوں نے معبود مانا رب مانا تو اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا اور اسرائیلیوں نے کیا مانا اسرائیلیوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو تقاضا کیا تھا تقاضا یہ تھا کہ ان کو فوری طور پہ ہلاک کیا جاتا ان کو ایک لمحے کی موٹر دی جاتی معافونا اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو کیا ہم نے درد کیا اس میں اللہ کی حکمتیں جہاں رحمت ہے اللہ کی وہاں اللہ کی حکمتیں بھی اس لیے کہ جو غرق ہوئے ہیں اللہ کی رحمت ان پر بھی تھی کہ اللہ کی مخلوق تھی وہ اللہ نے ان کو بھی مہلت دی شاید دراز تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ اللہ کی رحمت ہے لیکن ان سے جو اللہ نے درگزر فرمایا خصوصی معاملہ فرمایا جبکہ ان کا جرم ان کے مقابلے میں بڑا جرم تھا کیا انہوں نے بادشاہ وقت کو جس کے بعد اختیارات تھے اس کو معبود مانا انہوں نے بچے کو مانا جو مختار نہیں اختیارات ظاہری اختیارات بھی نہیں رکھتا نمبر ایک نمبر دو انسان جن نمبر تین جانور نمبر چار جانور بھی کون سا وقوف جانور بیل نمبر پانچ بیل بھی نہیں بیل کا بھی بچہ بچڑا نمبر پانچ بچڑا بھی نہیں بچڑے کا بھی مجسمہ چھ گنا بڑا جرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا جہاں اللہ کی اور حکمتیں ہیں رحمتیں ہیں ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس اس جماعت کو اس قوم کو اللہ نے باقی رکھا مسلمانوں کی آزمائش میں اور یہ آزمائش کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز یہودیت ہے اس امت کے اندر جتنے فتنے ہیں دور حاضر کے فتنے آپ دیکھ لیں جتنے بھی دور حاضر کے فتنے ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان کے پیچھے اگر آپ غور فرمائیں تو سوائیت ہے جس کو دور حاضر میں شیعت کہا جاتا ہے یہ شیعت جس کا آغاز سوائیت ہے اور سوائیت کے پیچھے کون ہے سوائیت کے پیچھے یہودیت ہے تو لہذا تمام فتنوں کی بنیاد یہودیت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں حکمت یہ بھی کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایمان والوں کے لیے ان کو آزمائش کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ کیونکہ اس امت کا اعزاز بہت بڑا ہے اس لیے جماعت پوری کی پوری رکھی ہے اللہ نے شیاطین کی کہ تاکہ اس امت کا امتحان ہو اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو اس کے لیے اعزاز بھی سب سے بڑا اور سب سے اونچا اعزاز ہوگا تو سوت الباقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر یہودیت کا ذکر فرمایا اور یہودیوں کے عیوب اور ان کی شرارتیں اور ان کے انداز ان کی سازشیں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس سے آگاہ فرمایا یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی بدنصیبی سے انہیں کے غلامی میں اور جو بات اللہ نے بیان فرمائی ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں یہ اور بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے آگاہ فرمائی اس کے بعد تیسری سورج جو وہ آر عمران ہے آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر زیادہ ہے کہ اللہ نے فتنے کے بارے میں بھی آگاہی فرما دی اور آل عمران کے بعد سر نسا سر معذہ اس میں عربوں کے جتنے رواج تھے وہ اور انسانی جتنے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے اور انسان کو آگاہی عطا فرمائی اور سورت معاہدہ کے بعد سورت الانعام سرت انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے مجوسیوں کا اور پھر مشرقوں کا اللہ تبارک تعالی سورت انعام کے بعد پھر سورت آراف کے اندر خطاب فرمایا ہے تمام انسانوں سے یہ تمام انسانوں سے خطاب فرمایا اور پھر لو علا نبی جینا اسلام سے لے کر مختلف اقوام کی ہلاکتوں کا ذکر فرمایا اور اسی میں یہ اعلان بھی فرما کہ فرما دیں یا الناس انی رسول اللہ علیہ جمیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بنا کر بھیجا گیا ہوں میری دعوت جامع دعوت ہے میں کسی ایک قوم کا نبی اور رسول نہیں ہوں بلکہ میں پوری امت کا قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہوں اس بات کا اعلان فرما دیا پھر اس نے احکامات بھی بیان فرما دیے اس کے بعد یہ آٹھویں صورت جو صورت اور ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے اس صورت کا جو شان نزول ہے شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہجری میں اس بات کی خبر دی کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے اور اس پہ حملہ کرنے نکلتے ہیں تو حضرت صاحب کرام ضلع جس حالت میں تھے حضرت کے ساتھ چل پڑے ہیں اب یہ جو قافلہ تھا یہ محدود افراد کا تھا پچاس ساٹھ افراد کا قافلہ تھا یہ پچاس افراد کا کہا جاتا ہے یہ پچاس افراد کا قافلہ تھا جو آ رہا تھا اب نبی علیہ السلام اس کے حملے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دور حاضر کے بڑے بڑے مفکرین نے یہ بات بیان فرما دی کہ جناب اسلام میں دفاعی جہاد ہے اسلامی جہاد نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی پہ حملہ کرو بس اسلام تو کہتا ہے جب تم پہ حملہ ہو جائے بس اپنا دفاع کرو لیکن بد نصیبی کی بات ہے اگر دفاعی جہاد ہو تو اس میں ہمارا کردار کیا ہے تو افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ دفاعی جہاد ہو رہا ہے افغانستان نے تو حملہ امریکہ پہ جا کے نہیں کیا امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو افغانستان کی پوزیشن تو دفاعی جہاد ہے تمہارے اپنے نظریے کے لحاظ سے بھی دفاعی جہاد ہے اسلام میں تو پھر تمہارے نظریات کے مطابق جب یہ جہاد ہے دفاعی جہاد ہے پھر تم اس کے ساتھ کیوں نہیں کہ اس جہاد کے مخالفین میں کیوں ہو اس کو دہشت گردی قرار کیوں دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو تمہارا کہنا ہے یہ در حقیقت جہاد کی مخالفت ہے باقی دفاعی اور اقدامی جہاد کا فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے دیکھیے میں ایک بنیادی بات گزارش کر کہ دو تین صورتیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کافر ہیں وہ اپنے دین پر اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں مسلمان ایمان والے اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں ایمان والے ٹھیک ہے ان کو دعوت دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان پھر پابندی لیں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں وہ آپ کو نہیں چھیڑتے آپ ان کے ساتھ جنگ کی کیفیت اختیار نہیں کرتے دعوت کا کہتے ہیں جنگ کی کیفیت اختیار نہیں کرتے ایک دوسری یہ ہے کہ کافر ہے وہ آپ کے دین میں مداخلت کرتا ہے آپ کی عبادات میں رکاوٹ بنتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے اب اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مظالم کو برداشت کیا جائے اپنے کام میں لگے رہیں اور پٹتے رہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا یہ ہوگا کہ دین کا ماحول نہیں بنے گا اور جو دین پہ چل رہے ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے یہ فساد ہے کہ اللہ کی زمین پہ غیر اللہ کا حکم چلنا اور اس کی اطاعت کو اختیار کرنا یہ فساد ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ماحول نہیں اور ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے پٹ بھی نہیں سکتے جس لیے دین کو چھوڑ دیں تیسری بات یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے رکاوٹیں دور کی جائیں یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا بنا کر بھیجا خلیفہ بنا کر بھیجا اب انسان کی ذمہ داریاں دو ہیں عبادت اور خلافت عبادت ہے اللہ کی اطاعت اور خلافت ہے اس کا ماحول پیدا کرنا اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا کرے جب ماحول پیدا کرے گا تو اس کے لیے تین کام اس کو کرنے پڑیں گے ایک کام کرنا پڑے گا یہ کہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے اپنے اوپر نافذ کرے اور جہاں جہاں اس کا اختیار ہے اس پہ اس کو نافذ کرے جیسے امیر المومنین سے یہ بات کہی گئی اگر دیکھیے یہ بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ نہ لڑیں اگر آپ لڑیں گے نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک بھی چھن جائے گا تو نے فرمایا کہ میں ملک کا مکلف نہیں ہوں یہ ملک میرے پاس رہیں گے میں اس کا مکلف نہیں ہوں میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کا مکلف ہوں اگر ملک رہے گا تو اس ملک پہ نافذ کروں گا ملک نہیں رہے گا کوئی ایک صوبہ میرے پاس رہے گا اس صوبے میں نافذ کروں گا صوبہ نہیں ہوگا شہر ہوگا اس شہر میں نافذ کروں گا شہر نہیں ہے اپنا گھر ہے تو اپنے گھر پہ نافذ کروں گا گھر نہیں رہے گا تو اپنی ذات پہ نافذ کروں گا تو لہٰذا میں تو مقلق ہوں اس بات کا کہ جو میرے اختیار میں ہے اس کو میں نے کرنا تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا کرنا تو اس کے لیے پہلا کام اللہ کے احکام کا نفاذ دوسرا کام وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے لا علمی کی زندگی گزار رہے ہیں ان تک بات کا پہنچانا جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں تو دوسرا کام دعوت و تبلیغ کا کام کہ ان لوگوں تک بات پہنچائی جائے غافلوں کو تبلیغ کی جائے ان کو باخبر کیا جائے اور جو لائم ہیں ان تک بات کو پہنچایا جائے تاکہ یہ عذر کسی کے پاس نہ ہو کہ اللہ کا تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہی تو یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ بات کو جہاں تک پہنچا سکتے اپنی استطاعت کے مطابق وہاں تک بات پہنچا اس کے بعد تیسری ذمہ داری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہیں اللہ کے نظام کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں یا اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچانے میں تبلیغ میں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے دور کرنے کا نام جہاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اہل مکہ کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس نے حملہ نہیں کیا تھا مدیہ مراللہ پہ لشکر نہیں تھا یہ تجارتی کی قافلہ تھا لیکن نبی علیہ والسلام نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ تجارت کے قافلے پہ حملہ کرنا ہے اور اس سے پہلے بھی نبی احساط والسلام کئی قافلوں کے بارے میں دستے روانہ فرما چکے تھے کاروائیاں ہو چکی تھیں تو نبی السلام یہ حملہ فرما رہے ہیں یہ دفاعی جہاد نہیں ہے یہ اقدامی جہاد ہے یہ یوں ہے کہ دیکھیے کہ سامنے بل سے ایک سانپ نکلا ہے اب آپ بیٹھ جائیں حضرت گزارش یہ ہے کہ اب میں سانپ کو ایسے کیوں ماروں یہ سانپ مجھے ڈسے گا تو میں ماروں گا اس کو تو پھر آپ کے بعد میں فرشتے ہی اس کو ماریں گے آپ تو نہیں مار سکتے اس کو اگر اس نے ڈس لیا آپ کو بس گئے کہ اور مخلوق آئے جو اس کو مارے تو مارے آپ کے بس کی بات تو نہیں لہٰذا جیسے ہی سانپ دل سے نکلا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہی ہے ڈسنا اس سے پہلے کسی کو ڈسے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا تو یہ ہے جہاد کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے استجاع کے قابل پہ حملہ فرمایا کیوں اس لیے فرمایا کہ یہ جو معلوم متا لے کے جا رہے یہ نفع جو لے کے جا رہا ہے یہ قافلہ یہ کہاں خرچ ہوگا دین کی مخالفت میں خرچ ہو اس سے پہلے کہ یہ رقم دین کی مخالفت میں خرچ ہو اس ذریعے ہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ دین کی مخالفت ہو ہی نہ یہ ہے اقدام ہاتھ نبی صلاح والسلام نے دفاعی جہاد بھی فرمائے ہیں اور نبی علیہ والسلام نے اقدامی جہاد بھی فرمائے ہیں تو یہ غزل جو ہے یہ اقدامی جہاد ہے اور یہ ساری غلط فہمیوں سے دور ہو جاتی ہیں لیکن اب دفاعی جہاد تو ہے اقدامی جہاد نہیں اسلام میں دونوں جہاد ہیں اقدامی جہاد بھی ہے دفاعی جہاد بھی ہے تو یہ نبی علیہ السلاط والسلام نے جہاد فرمایا تو اس جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی اور جہاد کی تصویر بھی آگے چلتی رہے گی اور اس کامیابی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبے کی کامیابی بھی عطا فرمائی معلومات کی کامیابی بھی عطا فرمائی اور اس معلومات کو جب حاصل کیا گیا تو اس سلسلے میں جو عرب روایات تھیں ان روایات کو بھی اللہ نے توڑا ہے اور اس کے لیے بنیادی اصول بھی بیان فرمائے ہیں جو قیامت تک کے لیے چلیں گے تو ان اللہ اس کی تفصیل کل ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح کی تفریح عطا فرما دے اللہ